حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبد الرحمن بن یسار جو نبی اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت رضی تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے ابو جہم بن حارث بن سمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ابو جہم رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جمل نامی جگہ سے تشریف لائے تو آپ کو ایک آدمی ملا اس نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا حتیٰ کہ آپ ایک دیوار کی طرف بڑھے اور آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مزہ کیا پھر اس کے سلام کا جواب دیا صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو بائیس